معتبر مسلمان اسلام میں کلمہ طیبہ کے بعد پانچ فرائض ہیں ہر وہ مسلمان جس کو کلمہ طیبہ اور یہ پانچ فرائض نصیب ہو جائیں وہی پکا سچا محفوظ اور معتبر مسلمان ہے یعنی کل چھ چیزیں ہو گئیں سب سے پہلے کلمہ طیبہ یعنی ایمان پھر نماز زکوٰۃ رمضان المبارک کے روزے حج بیت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات پر ان چھ چیزوں کی محنت کریں اور اپنے تمام فرائض کو مضبوط اور پورا کریں پھر اپنے اہل و عیال خصوصاً اولاد پر محنت کریں اور گن گن کر ان کو یہ فرائض سمجھائیں یاد کرائیں اور ان کی اہمیت ان کے دلوں میں ان کی جان کی اہمیت سے بھی زیادہ بٹھائیں اور پھر ہم اسلامی معاشرے میں ان چھ چیزوں کی محنت کریں اور ان کی زیادہ سے زیادہ دعوت دیں دراصل یہ چھ چیزیں ہی انسان کی اصل زندگی اور اس کی زندگی کا مقصد ہیں یہی چھ چیزیں ہی انسان کی اصل کامیابی اور اس کی ترقی ہیں ہم اپنا جائزہ لیں کلمہ ٹھیک ہے پانچوں فرائض پورے ہیں پھر اپنے گھر والوں اور اولاد کا جائزہ لیں کہ کلمہ ٹھیک ہے پانچوں فرائض پورے ہیں پھر اگر کہیں کمی کوتاہی نظر آئے تو ہم اس طرح سے بے چین ہو جائیں جس طرح ہم دنیا کے کسی بڑے نقصان پر بے چین ہوتے ہیں مثلا گھر کی چھت میں شگاف ہو جائے تو ہم کیا کیا کرتے ہیں اسی طرح اگر ہمیں اپنی ہدایت اور اپنے دین میں یہ شگاف نظر آئے تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں جب تک یہ شگاف بھر نہ دیں پھر اس میں کچھ تفصیل ہے ان چھ چیزوں کو ماننا جاننا اور ان کے لیے تیار رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اسی طرح کلمہ طیبہ اور نماز ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جب کہ باقی چار چیزوں کا تعلق حالات اور موسم سے ہے رمضان المبارک تشریف لائے گا تو روز فرض حج کی شرعی استطاعت ہوگی تو حج فرض مال کا نصاب پورا ہوگا تو زکوٰۃ فرض اور معذوری نہیں ہوگی تو جہاد فرض ایک مسلمان کو ہر وقت خود کو ان تمام فرائض کے لیے تیار اور آمادہ رکھنا ضروری ہے اور اگر ایک فریضہ بھی اجتماعی طور پر کسی جگہ کے مسلمانوں سے نکل گیا تو وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو جائیں گے اور کسی نہ کسی پکڑ میں آ جائیں گے